کیا ہے ایک مرض کو ذکر کیا ہے اور پھر اس کا علاج بھی ذکر فرمایا اور اس کے شان نزول میں میں نے بتایا تھا کہ ابو الاسد نام کا مکے میں ایک شخص تھا ایک آدمی تھا جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس کے کان پر پہنچی اور اللہ کے نبی کی وہ آیات بھی پہنچی جو قرآن کریم میں ہیں کہ وجہ اللہ جہنم علی حسیرہ جہنم کافروں کے لیے قید خانہ ہوگی اور علیہ عشر اس جہنم پر انیس اللہ کے فرشتے ہیں حق تعالی نے اس کو بہت کچھ دنیا دے رکھی تھی اس کے اپنے باغات تھے عورتیں تھیں خوبصورت اور بہت کچھ اس کے پاس تھا یہی اس کو پراؤد اور غرور ہوا اور اس نے اور طاقت اتنی تھی اس کو کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ اگر ایک بہترین قسم کے کاو اور گائے کی ایک کھال بچھائی جائے یا کسی جانور کی اور اس پر اس کو کھڑا کیا جائے تو وہ اسکین پھٹ سکتی ہے لیکن وہ نہیں ہٹ سکتا اتنی طاقت تھی اس کو بس انہی چیزوں نے اس کو غرور میں ڈالا تھا یہی وجہ ہے کہ فرون کو بھی اسی چیز نے غرور میں ڈالا تھا کہ اس کی عمر چھ سو سات سال کی ہوئی سکس ہنڈریڈ سکسٹی ایئرس کی اس کی عمر ہوئی اور چار سو سال تک اس کو درد سر نہیں ہوا کوئی بیماری نہیں ہوئی یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کو کبھی دھوکے میں ڈال دیتی ہے ہمیں بھی کبھی کبھی دھوکے میں یہ چیزیں ڈال دیتی ہیں کہ دیکھو مجھے کوئی بیماری نہیں ہے میرے پاس دولت ہے میرے پاس گاڑی ہے میرے پاس بنگلہ ہے میرے پاس کار ہے یہ چیزیں ہم کو بھی دھوکے میں ڈال دیتی ہے حق تعالی اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے تو ابو الاسد اس پر غرور اور تکبر کرنے لگا اور کہنے لگا کہ طاقت اتنی ہے کہ انیس فرشتوں کو ایک جھٹکے میں ختم کر سکتا ہوں اور دولت اور باغات اور عورتیں میرے پاس اتنی ہیں کہ مجھے محمد کی جنت کی ضرورت نہیں اور جہنم کوئی مجھے اس قید میں محبوس اور قید کر ہی نہیں سکتا ہے یہ سب اللہ کے سامنے غرور تھا اس کا حق تعالی نے اس سلسلے میں اس صورت کو نازل فرمایا اور پہلے کچھ قسمیں کھائی قسم کی وجہ میں کل ذکر کر چکا ہوں فرمایا لا اقسم مبحاد البلد مکت المکرمہ کی قسم مکہ محترم معزز مشرف بہت اعلی مقام ہے کابۃ اللہ اللہ کا مکان بہت اعلیٰ ہے بہت اشرف ہے بہت افضل ہے بعض مشکات کی روایتوں میں ہے کہ صرف کابت اللہ کو دیکھنے والوں پر بھی بیس اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے صرف دیکھتا رہے اس کو تو اس پر اللہ تعالی کی طرف سے بیس رحمتیں نازل ہوتی ہے یہ اللہ کا بہت عالیشان مکان ہے اور رب کریم نے انسان کو ایک بنانے کے لیے اس کعبہ کو رکھا ہے دنیا کی مشرق ہوگا مغرب ہوگا شمال ہوگا جنوب ہوگا ایس ہوگا ویسٹ ہوگا سب کو اسی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے یہ اتحاد اتفاق کا سبق دے رہا ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن کی عزت اور مومن کی جان اور مومن کا مال اس کی عزت اس کا مقام بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ کعبہ کا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں ارشاد فرمایا تھا ان ندیما اکم و اموال اکم و آراز اکم حرام علیکم کا حرمت یوم کم ہادا فی بلد کم ہادا فی شہر کم ہادا یہ مہینہ ذلحجہ جس میں حج ادا کیا جا رہا تھا یہ مکت المکرمہ اور یہ شہر اور یہ کعبہ جتنا محترم ہے ایک مومن کی عزت اور مومن کا مال اور مومن کی جان بھی اتنی ہی محترم ہے لیکن افسوس کہ کعبہ کی عزت و حرمت اور اس کے مقام کو تو ہر آدمی جانتا ہے لیکن مومن کی عزت و مقام کو کوئی نہیں جانتا یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے مومن کو ذلیل کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے کسی کے مقام پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے کسی کی اولاد سے متعلق باتیں کی جاتی ہے کعبہ کی عزت کو تو سارے لوگ جانتے ہیں لیکن مومن کی عزت کو کوئی نہیں جانتا علامہ ابن قیم رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کلب المؤمن مثل الزجاج مومن کا دل یہ ایک میرر اور آئینے کی طرح ہے اور میرر اور آئینہ اور کاچ جو ہوتا ہے اس گلاس کو ٹوٹنے کے بعد کوئی جوڑ نہیں سکتا ہے ساری چیزیں جڑ جاتی ہے ٹوٹنے کے بعد اس کو آپ جوڑیں تو جڑ جائے گی لیکن گلاس کو اگر کوئی توڑنے کے بعد جوڑنا چاہے تو نہیں جوڑ سکتا ہے اور اگر آپ اس کو تیب کے ذریعے سے کسی چیز سے اس کو پتی لگا کر کے جوڑو گے تو بھی اس کا نشان ضرور باقی رہ جائے گا فرمایا تھی کسی طرح مومن کے دل کو جب تم ذلیل کر کے یا کسی طرح جب توڑ دیتے ہو پھر اس کو جوڑا نہیں جا سکتا ہے اور اگر ہم نے معافی مانگ کر جوڑ بھی لیا تو اس کے دل پر شیگاب ضرور رہ جائے گا وہ ہر وقت یہی سوچے گا یہی وہ آدمی ہے جس نے مجھ کو ذلیل کیا تھا تو جتنا کبت اللہ کا احترام ہے مومن کا بھی اتنا ہی احترام ہے علماء نے لکھا ہے کہ ذات بابرکت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس جگہ آرام فرما ہے اس وقت جس ادر شریفہ میں جس کمرے شریفہ میں جس زمین کے اندر آپ آرام فرما ہے خوب یاد رکھیں کہ وہ زمین جو ہے وہ کابت اللہ سے بھی افضل ہے بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عرش سے بھی افضل ہے کعبہ سے افضل اس لیے ہے کہ کعبہ بھی مخلوق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہے لیکن جب ان دونوں مخلوق کا مقابلہ کیا جائے گا تو اللہ کے نبی کا مقام بہت بلند ہے اس لیے آپ کے جسد اطہر سے جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ کابت اللہ سے بھی افضل ہے اور عرش سے اس لیے افضل ہے کہ عرش بھی مخلوق ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہے لیکن عرش پر اللہ بیٹھتا نہیں ہے تو عرش عرش ہی ہوا خالی ہوا اب اس مخلوق کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عرض سے بھی افضل ہے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر ستون ہنانا جس کا سہارا دے کر حضرت خطبہ دیتے تھے جب اس سے جدائی ہوئی اور وہ رونے لگا اس کی آواز کو سارے لوگوں نے سنا اور حضرت نے اتر کر اس کو تھپکیاں دے کر خاموش کیا روایتوں میں ہے کہ یہ جنت میں جائے گا تو فرمایا کہ وہ زمین جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں جب حضرت نکل کے آتے تھے اور اس زمین پر چلتے تھے تو یہ زمین آپ کے قدموں کو بوسا لیتی تھی نہ معلوم وہ زمین حضور کی وفات پر کتنی روئی ہوگی اور اسی لیے وہ مقام دیا گیا ریاض الجنہ کا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روزتم من ریاض الجنہ میرے مکان ما بین قبری یہ کسی راوی نے بدل دیا اور قبر کا لفظ بول دیا ہے ورنہ حضرت نے اپنی حیاتی میں فرمایا تھا تو قبر کا لفظ کہاں بولیں گے ما بین بیتی و روزتم من ریاض الجنہ میرے مکان اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہیں وہ ریاض الجنہ ہے جنت کا باغ ہے اور اس حدیث شریف کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کو ریاض الجنہ کیوں کہا گیا بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ زمین جنت سے آئی ہے یعنی یہ زمین جو ہے وہ جنت سے لائی گئی ہے اس لیے اس کو ریاض الجنہ کہا گیا اور بعضوں نے کہا کہ یہ زمین قیامت میں جنت میں جائے گی اس لیے اس کو ریاض الجنہ کہا گیا اور علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس میں عبادت کرنے والا جنت میں جائے گا اس جگہ پر جو بھی عبادت دو رکعت چار رکعت جو بھی پڑھنے کا موقع مل جائے تو وہ ریاض الجنہ میں عبادت کرنے والا وہ جنت میں جائے گا بہرحال وہ بڑی متبرک زمین ہے بڑی مبارک زمین ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان شریف اور آپ کے ممبر شریف حضرت نے اس روایت میں یہ بھی فرمایا وہ ممبری اللہ ہاؤزی یہ میرا ممبر جو ہے وہ قیامت کے دن حوض کوثر پر رکھا جائے گا یعنی یہی میرا ممبر حوض کوثر پر رکھا جائے گا اور میں اس ممبر پر بیٹھا ہوں گا اور میری امت پانی پینے کے لیے حوض کوثر پر آئے گی حضرات انصار کو آپ نے نصیحت فرمائی تھی کہ دیکھو میرے انصاریوں میرے جانے کے بعد تم پر حالات آئیں گے بڑی پریشانیاں آئے گی تم کیا کرو گے فرمایا تلوار اٹھائیں گے فرمایا نہیں صبر کر لینا یہاں تک کہ پر ہماری ملاقات ہو جائے اور امت کو حضرت نے اپنی وفات سے پہلے فرمایا تھا پہلے تو جنت البقی میں اگر اللہ نے مجھے توفیق دی تو حضرت کے آخری لمحات کو میں کل کی مجلس میں ذکر کروں گا جو آپ کے آخری لمحات اور آخری وقت جو تھا حضرت نے فرمایا انی فرت القم میں تمہارے لیے مقدمہ بن کر کے جا جا رہا رہا ہوں ہوں تمہارا سفارشی بن کر کے تاکہ تم قیامت میں آؤ گے تو میں تمہاری سفارش کروں گا فرمایا میں عہد کوثر پر بیٹھا ہوں گا اور میری امت پانی پینے کے لیے آئے گی اور عہد کوثر پر اتنے پیالے ہوں گے اتنے بال ہوں گے کہ جو ستاروں کے برابر ہوں گے یعنی لائن وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی حضرت فرماتے ہیں ایسے وقت میں کچھ لوگ آئیں گے فرشتے ان کو دھکے دیں گے میں کہوں گا اصحابی میرے امتی ہیں آنے دو ان کو تو اس موقع پر فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقل تدری ما احدث و بعدک اللہ کے حبیب آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کی شریعت کو کیسا کھلونا بنایا تھا کیسے مذاق بنایا تھا کیسی بدتیں ایجاد کر دی تھی یہ کہہ کر فرشتے ان کو دھکے دیں گے حضور فرماتے ہیں سو کن سوکن پھر میں بھی یہی کہوں گا چلے جاؤ چلے جاؤ تمہیں پانی نہیں ملے گا بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ بینی و بینہم میرے اور ان کے درمیان ایک حجاب ڈال دیا جائے گا پردہ ڈال دیا جائے گا حافظ ابن حضر اسقلانی نے اس پر لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت سے بھی محروم کر دیا جائے گا اللہ ہماری حفاظت فرمائے خرافات سے بدعتوں سے غلط کاموں سے شریعت کے خلاف کام کرنے سے ہو ہم تمام کی حفاظت فرمائیں تو بہرحال ذات بابرکت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویسے تمام انبیاء اپنی امت کے لیے رحمت بھی ہوتے ہیں نعمت بھی ہے رحمت بھی ہے نعمت بھی ہے نبی سے بڑھ کر رحمت والا بھی کوئی نہیں اور نبی سے بڑھ کر امت کے لیے نعمت بھی کوئی نہیں ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں اس کے تکبر کو اللہ نے بیان کیا لا قسم و بحاد البلد و انتہم بحاد البلد یہ حضرت کو جو ہے پہلے سے بشارت سنائی کہ آپ ضرور مکہ پھر دوبارہ جائیں گے یعنی مکہ فتح ہوگا وہ بحاد والد وما ولد اور والد کی قسم یعنی آدم کی قسم اور ولد قیامت تک کی آنے والی آدم کی اولاد کی قسم و والد وما ولد لقد خلق نل انسان فی قبد ہم نے انسان کو بڑے حالات میں پیدا کیا ہے یہ کس بنیاد پر تکبر کر رہا ہے اگر اس کا باغ میں لے لوں اگر اس کا مال میں لے لوں اگر اس کو خود بیماری میں ڈال دوں اگر اس کی ساری چیزوں کو اس کی طاقت کو میں ختم کر دوں ہم نے خود کتنے طاقتوروں کو دیکھا ہے جو زمانے کے پہلوان تھے لیکن آخری وقت میں ان کا بدن ایسا ہو گیا کہ جن کو اٹھا کر کے دوسرے لوگ چلا کر حق تعالی نے ان کی طاقتوں کو سلب کر لیا لے لیا لقد خلقنا الانسان فی قبض ایحسب اللہ یقدر علیہ احد ایحسب کیا یہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ قادر نہیں ہے اس پر اللہ کو پوری قدرت ہے ایحسب اللہ یقدر علیہ احد آگے فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وحدیناہ النجدین ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی یہ آیت اگرچہ ابو الاسد کے باب میں اتری لیکن اللہ ہم سب کو بھی کہہ رہا ہے اللہ تعالی بچپن سے جن کو بلائن پیدا کرتا ہے آپ ان کی زندگی کو دیکھ لیں وہ اپنے خوبصورت مکان کو دیکھنے کا محتاج وہ اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھنے کا محتاج وہ دنیا کی حسین و جمیل چیزوں کو دیکھنے کا محتاج اس کے لیے زندہ ہوتے ہوئے بھی دنیا اندھیری ہے اللہ ہم سب کو کہہ رہا ہے کیا میں نے تم کو آنکھیں نہیں دی دیکھو جن کو گلکوما کی بیماری ہو جاتی ہے اور ان کی آنکھوں کو فریز کر کے جو سیدھا انجیکشن یہاں بیچ میں لگایا جاتا ہے یہی ایک صاحب ہے ان کے شاگرد رشید انہوں نے مجھ کو ایک مرتبہ بیان کیا کہ آج مجھے انجیکشن لگانا ہے اور جب مجھے انجیکشن لگاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی چیز نظر نہیں آتی اور جب وہ وہ فروزن ختم ہوتا ہے اور وہ دوائیاں جو ختم ہوتی ہے اس کے بعد جو درد شروع ہوتا ہے اس لیے کہ سیدھا بیچ میں انجیکشن لگنا یہ کوئی یہ, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی روایت میں کہ اللہ نے جس کی دو محبوب چیزوں کو لے لیا یعنی اس کی آنکھوں کو اللہ کے حبیب نے ان دونوں کو محبوب اس لیے کہا کہ میرے تمام عزو میں اس سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں میرے ہاتھ کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے پاؤں کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے مصنوعی اور آرٹیفیشل پاؤں سے زندگی گزر سکتی ہے کدنی کی جگہ گردے کی جگہ دوسری ڈالی جا سکتی ہے بہت سارا آپ دیکھ لیں لیور کا ٹرانسپلان ہو رہا ہے دنیا بھر کی چیزیں ہو رہی ہے لیکن جس کی آنکھیں چلی گئی اس کا کوئی بدل نہیں ہوا کرتا ہے اتنی محبوب آنکھیں ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جس کی پیاری آنکھوں کو لے لیا اور اس نے اس پر صبر کیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا بدلہ جنت الفردوس کے علاوہ کچھ نہیں لیکن وہ صبر کرے ہمارے وہاں قاری احسان محسن صاحب ہے دامد ورکات اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت دے ماشاء اللہ اچھے نعت خواہ ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عاشقانہ و اشعار پڑھتے ہیں بلکہ یوں کہیے کہ ان کا مجاز عشق ہے ذات بابرکت صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں اور پھر وہ خلیفہ ہیں ہمارے استاد محترم حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ناظم مزاح علوم سہارنپور کے خلفا میں سے ہیں بہت نیک صالح طبیعت دو داولوم یا ایک داولوم بھی چلاتے ہیں قاری صاحب کی ایک نعت اور نظم ہے اصل میں کچھ لوگ انٹرویو لینے کے لیے آئے تھے جو مدرسے کے باب میں گورنمنٹ کے کچھ آدمی تھے اور چونکہ مدرسے کے باب میں ان کو کچھ سوالات تھے اور مدرسے میں وہ جاتے ہیں انٹرویو لینے کے لیے تو وہ لوگ آئے تھے خیر انٹرویو ہو گیا ان کا اخیر میں ان کو یہ سوال کیا کہ اگر تمہاری آنکھیں ہوتی یا تمہیں آنکھیں مل جائیں اور مالک تم کو دے دے تو تمہاری تمنا کیا ہے تو اس سوال کو اور اس کے جواب کو انہوں نے جو اشعار میں پیرویا ہے اور اشعار میں بنایا ہے دل لگتا ہے کہا اگر اللہ مجھ کو آنکھیں دے دے تو سب سے پہلے میں اللہ کے گھر کو دیکھوں گا اور میرے آقا کی مزار پر حاضر ہوں گا یہ یہ آپ کی تمنا ہے کہ اللہ مجھے اگر آنکھیں دے دے تو سب سے پہلے میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک جو ہے حضر شریفہ کو دیکھوں دل کی ایک کیفیت کو انہوں نے اس نعت اور اس نشید کے اندر اور اس نظم کے اندر بنایا ہے بہرحال وہ ایسے نہیں کہ بچپن سے نابینا تھے دس سال تک تو ان کی بینائی تھی پھر چیچک کی بیماری ہوئی اور اس بیماری کے اندر ان کی بینائی چلی گئی بہرحال جو اللہ تعالیٰ نے محبوب آنکھیں لیکن وہ صابرانہ مجاز ہے ہمارے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں ایک جگہ لکھا ہے حضرت نے فرمایا صبر کی دولت اللہ نے انسان کو دی ہے فرشتوں کو نہیں دی اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر خواہشات پر ہوا کرتی ہے فرشتوں میں خواہشات ہی نہیں ہے تو صبر کا مسئلہ نہیں فرمایا یہ دولت انسان ہی کو دی اور جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا فرماتے ہیں دوسرے پارے میں حق تعالی دل شان ہو وامن والہو نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون اولائک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ و اولائک هم المحتدون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کبھی خوف سے تمہیں دراؤں گا یہ درا رہا ہے یہ درا رہا ہے حکومت درا رہی ہے فلاں درا رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بھوک سے حالات ایسے پیدا کروں گا کھانا نہیں ملے گا اب دیکھیں اس وقت موجودہ دور میں مسلمان جو ملک میں حالات میں ہیں ونق سے مرل اموال انفس کبھی میں تمہارے مال کے اندر کمی کر دوں گا جاب نہیں ہوگا دکان نہیں چلے گی کاروبار نہیں ہوگا ونق سے مرل اموال ول انفس کبھی بیٹے کا انتقال بیٹی کا انتقال بیوی کا انتقال ماں کا انتقال والد کا انتقال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءٍ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَلَوْنَ کو لے کر فلوں سے فروٹس بھی ہو سکتے ہیں اور فلوں سے اولاد بھی ہو سکتے ہیں جو آدمی میرے ان لینے کے اوپر جو صبر کر لے وہ بشر صابرین بشارت سنا دو صبر کرنے والوں کو اللہ دین ادا ہو مصیبہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ شکایت نہیں کرتے کہ اللہ کو میرا ہی گھر مل گیا اللہ نے میرے شوہر کو لے لیا اللہ نے میری بیوی کو لے لیا میرے بچے کو لے لیا وہ شکایت نہیں کرتے وہ کبھی شکایت نہیں کرتے کہ میرے دکان میں گھاتا ہو گیا کوئی شکایت نہیں فرمایا ان لوگوں کو ان کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ کا ہے اس کے فیصلے پر میں راضی ہوں فرمایا اولئک اولئک علیہم صلوات من ربہم علیہم صلوات ان کے لیے صلوات ہے صلوات کس کو کہتے ہیں ارباب علم جانتے ہیں سلاد کا لفظ تو مخصوص ہے نبیوں کے ساتھ صلی اللہ کن پر بولتے ہیں آپ نبیوں پر بولتے ہیں نا غیر نبی پر نہیں بولا جا سکتا ابو بکر صلی اللہ نہیں بول سکتے عمر صلی اللہ نہیں بول سکتے یہ صرف انبیاء پر ہے موسا صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سلاد کا لفظ تو نبیوں پر بولا جاتا ہے اللہ یہاں صبر کرنے والوں پر بول رہا ہے اللہ کا سلوات کا معنی رحمت خاصہ خاص رحمت فرمایا میں صبر کرنے والوں کو عطا کروں گا حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے معرف القرآن میں آیت پر ایک سوال کیا کہ سلاد تو نبیوں کے ساتھ ہے یہاں اللہ صبر کرنے والوں کو کیوں دے رہا ہے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبیوں کی زندگی کا سب سے اہم رول جو ہے وہ صبر ہے انبیاء کی زندگی میں سب سے زیادہ صبر ہے اس لیے کہ سب سے زیادہ مصیبتیں حضرات انبیاء پر آتی ہے اور ان سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ان کی زندگی کا سب سے بڑا عمل یہ صبر ہے امت میں سے جو آدمی صبر کو اپنائے گا اس نے انبیاء کے عمل کو لیا تو فرمایا میں نے جو نبیوں کو عطا کیا ہے میں صابرین کو بھی عطا کروں علیہم صلوات من ربہم ورحمہ رحمت سے مطلب عام رحمت ہے رحمت خاصہ بھی دوں گا صلوات ورحمہ رحمت عامہ بھی دوں گا اور یہ دو رحمتیں تو دوں گا ہی اس کو اوپر سے میں کیا دوں گا وہ الا المحتدون ہدایت کا سرٹیفکت بھی دوں گا ہدایت کا سرٹیفکت کہ تو میرا مہدی بندہ ہے سیدھے راستے پر چلنے والا بندہ ہے ارے دنیا کا اتنا سا ایوارڈ کاغذ پر ملتا ہے ہماری آفسوں میں لٹکایا جاتا ہے مجھے اسپیشل میری ڈاکٹری پر ملا میرے ٹیچر پر ملا میرے پڑھانے پر ملا میرے لوئر پر ملا یہ مجھے خصوصی ایوارڈ ملا اللہ کہتا ہے صبر کرنے والوں کو میں ایوارڈ دیتا ہوں اللہ کام المحتون یہی لوگ ہدایت یافتہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس آیت کو پڑھا تو حضرت نے فرمایا نعمل نعمل ادلان کا معنی ترازو کے دو پلڑے اونٹ کے اوپر دو ٹھیلے رکھے جاتے ہیں اس کو ادلان کہا جاتا ہے فرمایا سلاواتن رہ یہ تو دو پلرے ہو گئے دو بیگ ہو گئے دو تھیلے ہو گئے جو اللہ نے عطا فرمائے وہ نعمل علاوہ اور اس کے علاوہ ہدایت کا سرٹیفکٹ بھی مل گیا وہ اولا المحتدون صبر کرنے والوں کو تین نعمتیں سلوات خاصہ رحمت عامہ اور ہدایت کا سرٹیفکٹ صبر بہت بڑی چیز ہے اپنی زندگی میں صبر کو اپنانا چاہیے حالات ہے اللہ تعالیٰ اسی کو قرآن کریم میں فرماتے ہیں لقد خلق نل انسان فی قبد ایا سبو الم یا رحو احد ایا سبو الم یا رحو احد الم نج اللہ ولیسانم و شفتعین کیا ہم نے اس کو ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے یہ بولنے کی طاقت کس نے عطا کی وہ دینا ہن اور یہ خیر اور شر کے راستے نہیں بتائے وہ دینا ہن یہاں تک تو اس متکبر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری کو ذکر کر کے اپنے احسان کو بیان کیا اب آگے اس کا علاج بتا رہے ہیں وہ علاج یہ ہے پلک تحمل یہ گھاتی سے نہیں گزرا گھاتی سے گزرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان توازو کی گھاتی سے گزرتا ہے نا دنیا میں بھی کہتے ہیں کہ گھاتی سے پار ہو گیا کامیاب ہو گیا فرمایا توازو کا دامن اپناؤ تکبر کا دامن نہ اپناؤلک یہ یہ علاج ہے فلک تحمل اقبا کیا یہ گھاتی سے نہیں گزرا وما مادرا کمل اکبا گھاتی کیا چیز ہے گھاتی کیا پہاڑ کے اندر ہوتی ہے نا غار اس کو گھاتی کہا جاتا ہے فلک مل اکبا وما ادرا کمل اقبا فکر ارے کرنا تو یہ چاہیے کہ تجھے دولت ملی مال ملا باغات ملے تو تجھے تو یہ کام کرنا چاہیے تھا فک و رکھبا گردنوں کو آزاد کراؤ اس زمانے میں غلامی کا دور تھا تو غلام کو آزاد کراؤ ارے کوئی بیچارہ مظلوم کسی ظالم نے اس کو دبا کر رکھا ہے اس مظلوم کو آباد کر آزاد کراؤ اور اس ظالم سے اس کو چھڑاؤ اور اگر کوئی آدمی پر جو ہے قید خانے میں ہے محبوس ہے بلا وجہ کے بیچارہ پڑا ہوا ہے اس کو آزاد کرانے میں اس کو چھڑانے میں اپنے پیسوں کو خرچ کرو فلک تحمل اقبا وما ادرا کمل اقبا فکر یہ تین ترجمے ہیں غلامی کے دور سے آزاد کراؤ ظالم کے ظلم سے لوگوں کو بچاؤ اور بے قصور مسلمان قید خانوں میں پڑے ہوئے ہیں اس کی رہائی کی شکلیں کرو وما ادرا کمل اقبا فک و رقبہ اب فی یوم دی مسغبہ او اطعام فی یوم دی مسغبہ اور کھانا کھلاؤ اس دن میں جو تنگی کے دن ہو اور تنگی کے دنوں میں لوگوں کی مدد کرو او اتعام فی یوم دی مسغبہ پھر آگے یتیم انضام اقربا اپنے قریب رشتہ داروں میں جو یتیم ہیں ان یتیموں کو کھانا کھلاؤ اور اگر رشتہ داروں میں نہیں ہے تو دور کے لوگ یتیم ہیں آج بے شمار بچے یتیم ہیں مجھے کسی نے ابھی ایک ایک ایک ایک فیملی سے متعلق سنایا کہ وہ وہ وہ این جی او کے تحت مدد کرنے کے لیے پہنچے تو انہوں نے ایک فیملی کا حال مجھے سنایا خدا پاک کی قسم میرا دل رو اٹھا فرمایا باپ بھی شہید ماں بھی شہید اور نو نو اولاد کو لے کر ایک دادی تنے تنہا بہتی ہوئی ہے اس میں ایک بچے کا پاؤں نہیں ایک بچے کی آنکھیں نہیں ایک بچے کے ہاتھ نہیں اور دو بچے کینسر کے مرض میں مبتلا ہے ایسے بچوں کو لے کر کے ایک دادی تنہ تنہا بہتی ہوئی ہے جب یہ لوگ مدد کرنے کے لیے گئے تو اس دادی کی آنکھوں سے دھر دھر آنسو گرنے لگے میرے بھائیوں جب ان کو دیا ہوگا ان کا تعاون کیا ہوگا تو ان کے محبت بھرے آنسوؤں کو اللہ نے دیکھ کر ان مدد کرنے والوں سے کتنا خوش ہوا ہوگا پلکتا مل اقبا وما ادرا کمل آکبا فکر اقبا او اتآم او فی یوم ذی یتیما ذا مقربا او مسکینا ذا متربا یا وہ مسکین جو بھوک کی وجہ سے زمین پر پڑا ہوا ہے متربہ مٹی کے اوپر پڑا ہوا ہے جو بھوک کی وجہ سے بے چین ہے ایسے لوگوں کی مدد کرو دولت ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پراؤڈ کرو غرور کرو تکبر کرو تمہیں تو یہ کام کرنا چاہیے تھا او مسکین اندا مطربہ لیکن یاد رکھو ان سارے کاموں کے ساتھ ایمان شرط ہے تم مکان من الدین آمنو ایمان شرط ہے ایمان کے بغیر کوئی قبول نہیں ہوتا ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ کو ایک ہمارے طالب علم نے یہاں مجھے اس پر ایک سوال کیا تھا سوال یہ کہ آخر غیر مسلم بھی تو جو ہے چیریٹی کرتے ہیں لیکن اللہ کے وہاں اس کا کوئی بدلہ آخرت میں نہیں اس کی وجہ کیا ہے میں نے کہا کوئی دشمن آپ کو ہدیہ پیش کرے کیا آپ اس کو قبول کریں گے ہرگز نہیں دنیا میں کوئی انسان اپنے دشمن کا ہدیہ نہیں لیتا تو بھلا احکم الحاکمین اس کے نہ ماننے والوں کا ہدیہ کیوں قبول کرے گا اللہ تعالیٰ کیوں ہدیہ قبول کرے گا ہاں لیکن اللہ اس کی چیریتی کو ضائع نہیں کرتا ہے البتہ دنیا میں کچھ نہ کچھ اس کو دے دیتا ہے یا تو دنیا میں عزت دے دیتا ہے یا دنیا میں شہرت دے دیتا ہے یا دنیا میں اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی وہ خلوص کے ساتھ چیریتی کرتا ہے تو اللہ اس کو ایمان سے نواز دیتا حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ خدیجت القبرہ کے بتیجے ہیں فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسلام سے پہلے بہت چیریتی کی بہت غلاموں کو آزاد کیا بہت غریبوں کو دیا مجھے اس کا بدلہ کچھ ملے گا مسلم کی روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم تا علامہ اسلف ترین یہ اسلام تجھے اسی کی بدولت ملا ہے یہ اسلام تجھے اسی کی بدولت ملا ہے تو کبھی تو اللہ عزت دے دیتا ہے شہرت دے دیتا ہے دولت دے دیتا ہے اور کبھی ایمان سے بھی نواز دیتا ہے تو ضائع نہیں کرتا لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اس لیے نہیں ملے گا کہ اللہ کو قائل نہیں ہوا اللہ کو مانا نہیں اس لیے اللہ کا دشمن ٹھہرا دنیا کا کوئی انسان اپنے دشمن کے ہدیے کو قبول نہیں کرتا تو احکم الحاکمین اس کے ساتھ شرک کرنے والا اس کے ساتھ کفر کرنے والا اس کی بغاوت کرنے والا اس کی نافرمانی کرنے والا اس کے ہدیے کو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا ثم كان من الذين آمنوا وتواسوا بالصبر وتواسوا بالمرحمہ اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی جہاں یہ اس کو اللہ تعالیٰ ابو الاسد کو کہہ رہے ہیں اور ابو الاسد کے ضمن میں یہ قرآن ہم سب کو کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ تم جہاں سخاوت کر رہے ہو غریبوں کو دے رہے ہو وہاں صبر کی تلقین بھی ایک دوسرے کو کرتے رہو حالات آئے تو صبر کر لینا سو بل صبر بتوا سو اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار شفقت اور رحمتوں کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے نصیحت کرتے رہو و تواسو بل مرحما صحاب المنا یہی یمین والے ہیں ان کو یمین والے کیوں کہا گیا ایک قول یہ ہے اللہ ان کو اپنے رائٹ میں بٹھائے گا اور رائٹ جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا مقام ہے اسی لیے صفوں کے اندر بھی رائت کا مقام اعلی ہے صحابہ فرماتے ہیں ہم کوشش کرتے تھے کہ نبی کے رائٹ میں بیٹھے اس لیے کہ حضور سلام پھیر کر اکثر کبھی کبھی لیفٹ میں بھی بیٹھتے تھے حضرت لیکن اکثر آپ رائٹ کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے تو ہم چاہتے تھے کہ نبی کی توجہ ہمارے اوپر پڑے اس لیے رائٹ کے پہلو کو صفوں کے اندر افضل قرار دیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبردستی یہاں گھسنے کی کوشش کریں جگہ نہ ہو تو سفے اول کی فضیلت ہے لیفٹ کے اندر کھڑے ہو جائیں اللہ سف اول کے ثواب سے محروم نہیں کرے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو صف اول کے ثواب کا پتہ چل جائے بخاری شریف میں ہے کہ جیسے چھوٹا بچہ فسلتا ہے زمین پر چل نہیں پاتا اس طرح بھی انسان فسلتا ہوا سفے اول میں آئے گا اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے صفح اول کے اندر رکھا ہے الاحکا صحاب المنا یا تو ان کو اس لیے کہ اللہ اپنے عرش کے رائت میں بٹھائے گا یا ان کو اصحاب میمنا اس لیے کہا کہ اب تعالیٰ ان کے نام اعمال کو ان کے رائٹ ہینڈ کے اندر عطا کرے گا الاحکا صحاب المنا پھر آگے والذین کفروا بھی آیاتنا ہم اصحاب المشامہ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ یا ابو الاسد اور اس جیسے جتنے لوگ الاح کام یہی لوگ جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے ہوتا ہے جن کے اوپر اللہ کی لانت نحوست اترتی ہو اس کو کہتے ہیں الاح کا حم المشما نار سدا ان کا حال کیا ہوگا کہ ان کو اندر میں جہنم میں ڈال کر آگ کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جہنم میں داخل کر کے جہنم کے دروازے کو بند کر دوں گا میں اس کی مثال دیتا ہوں جیسے ہمارے گھروں میں کوکر ہوتا ہے اور کوکر میں گوشت پکاتے ہیں تھوڑی سی دیر میں وہ پگل جاتا ہے اللہ کہتا ہے میں جہنم کو کوکر بنا دوں گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا اور جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں کے لیے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میری نعمتیں کھا کر اس زمین پر میری نافرمانی اور دوسروں کو میرا پارٹنر بناتے رہے اور دوسروں کو شریک کرتے رہے میرے بھائیوں یہ علاج بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر اللہ کو کسی نے اللہ نے کسی کو عزت دی ہو دولت دی ہو مالداری دی ہو تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ پراؤد نہ کریں غرور نہ کریں تکبر نہ کریں المال و راہین و غادین مال تو صبح شام آنے جانے والا ہے آج کا مالدار کل فقیر ہو سکتا ہے اور کل کا فقیر وہ پرسوں مالدار ہو سکتا ہے دنیا فانی ہے اس پر فنا کا لیبل ہے ہر ایک کو فنا کی طرف جانا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس صورت سے علاج یہ بتایا گیا توازو اختیار کرے آجزی اختیار کریں ان کے ساری اختیار کریں اللہ کے سامنے جھکنے والے بنے من تواز اللہ رفا اللہ جو جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا ہے ہمارے بزرگوں نے بہت پیاری مثال دی فرمایا کہ جو انسان بلندی پر چڑھتا ہے ماؤن پر پہاڑ پر تو یوں جھکتا ہوا چلتا ہے اگر آ کر کے چلے گا تو پیچھے گرے گا جھکنے والا اوپر چڑھ جاتا ہے بس یہ حدیث کا مطلب ہے جھکو گے تو اللہ بلند کرے گا للہ اللہ اللہ بلندیوں پر پہنچائے گا اور دنیا میں اگر کوئی ہماری عزت نہ بھی کرے کوئی حرض نہیں توازو کرنے والے کا مقام اللہ کی نظر میں بہت بلند ہوتا ہے بہت بلند ہوتا ہے وہ انسان جب دنیا سے جائے گا تب اس کو پتا چلے گا کہ نے اس کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا اس کی توازو اس کی آجزی اس کی نمرتائی اس کے جھکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا حق دل نوال ہو ہم تمام کو اس صورت کے سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کے اس پیارے سبق کو اپنے دلوں میں بسانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علی نبی الکریم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنت عرشه و مداد کلماتی اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیانا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واشلنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما ہمارے روزوں کو قبول فرما ہماری تراوی کو قبول فرما ہمارے اے اللہ ٹوتے فوتے اعمال کو قبول فرما اے اللہ جو اپنی زکات و صدقات ادا کر رہے ہیں ان سب کے ان مالی سخاوتوں کو قبول فرما سب کے مال میں برکت عطا فرما زندگی میں برکت عطا فرما سب کو قوت اور تندرستی و توانائی عطا فرما اے اللہ ہم میں ہمت نہیں تھی دن پر بھوکا رکھنے کی تو نے ہی طاقت عطا فرمائی تو نے ہی توفیق عطا فرمائی تو اے اللہ تیسرا کام قبولیت کا ہے اللہ آپ قبول بھی فرما لیجئے اگرچہ آپ کے در کے لائق عبادت نہیں ہے لیکن اے اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی رب بھی نہیں ہے کوئی اللہ بھی نہیں ہے ہم اپنی توتی ہوئی عبادت آپ ہی کے دربار میں پیش کرتے ہیں اللہ اس کے بدلے میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے اے الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا دائمہ مستمرہ عطا فرما آفیت صحت عطا فرما تندرستی و توانائی عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وصلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا